أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر انظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير یا اس آدمی کے حال پر غور نہیں کیا جو ایک ایسی بستی سے گزرا جو اپنی چھتوں سمیت گری پڑی تھی اس نے کہا کہ اللہ اب کس طرح اس بستی کو مر جانے کے بعد زندہ کرے گا تو اللہ نے اسے سو سال کے لیے مردہ کر دیا پھر اسے اٹھایا اللہ نے کہا کہ تم کتنی مدت اس حال میں رہے اس نے کہا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ اس حال میں رہا ہوں اللہ نے کہا بلکہ سو سال رہے ہو پس اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو وہ خراب نہیں ہوئی ہیں اور اپنے گدھے کو دیکھو اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں اور گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو کہ ہم انہیں کس طرح اٹھا کر ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں جب حقیقت اس کے سامنے کھل کر آ گئی تو کہا کہ میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے باس بادل موت کی ایک عظیم دلیل پیش کی ہے جس کا ہر آدمی یوم قیامت سے پہلے اس دنیا میں ادراک کر سکتا ہے اور اس دلیل کا اجرا اللہ تعالیٰ نے جس آدمی کے جسم پر کیا اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں ایک قول یہ ہے کہ وہ عزیر علیہ السلام تھے کسی نے کہا کہ وہ خضر علیہ السلام تھے مجاہد کا قول ہے کہ وہ بنی اسرائیل کا ایک فرد تھا اور یہی قول اقرب الاصواب معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ واقعے کے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی اللہ کی اس قدرت میں شبہ کرتا تھا کہ وہ دوبارہ مردوں کو زندہ کرے گا اس لیے قرین قیاس یہی ہے کہ وہ نبی نہ تھا بلکہ ایک عام انسان تھا جسے باس بادل موت میں شبہ تھا وہ شخص ایک ایسی بستی سے گزرا جو مکمل طور پر تہوالا ہو چکی تھی اور اس کے رہنے والے سبھی لوگ مر چکے تھے اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ان لوگوں کو اب اللہ کیسے زندہ کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اور دیگر لوگوں کے حال پر رحم کرتے ہوئے اسے سو سال کے لیے مردہ بنا دیا اس کا گدھا بھی مر گیا اور اس کے پاس کھانے پینے کی جو چیزیں تھیں وہ سب اللہ حال ہی باقی رہیں ان میں کوئی تبدیلی نہ آئی جب اللہ نے اسے دوبارہ زندہ کیا تو اس سے پوچھا کہ کتنے دن تم اس حال میں باقی رہے تو اس نے کہا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم تب اللہ تعالیٰ نے اسے بعض انبیاء کے ذریعے خبر دی کہ وہ سو سال مردہ رہا ہے پھر اللہ نے اس سے کہا کہ تم اپنے کھانے پینے کی چیزیں دیکھو وہ خراب نہیں ہوئی ہیں اور اپنے گدھے کو دیکھو اس کے چیتھڑے ہو چکے ہیں اور اس کی ہڈیاں سڑ گل گئی ہیں اس کے بعد اللہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے گدھے کو زندہ کیا تو بول اٹھا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور یقیناً ہر فرد بشر کو قیامت کے دن زندہ کرے گا